ہمارے حضرت والا نے یہ غزل بہت پسند فرمایا پرانی غزل ہے اس کے قبل یہاں خانقاہ شریف میں سنا چکا ہوں اب چھ سال بعد پھر سنا رہا ہوں جن لوگوں نے سال پہلے تشریف لائے تھے چھ سال کے بعد نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا چھ سال کے بعد پھر یہیں آئے نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا چمن کا رنگ گو تو نے سراسر اے خدا بدلا نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے برابر حاضری ہوتی رہے میری حضرت یہاں سے ان شاء اللہ مانگتا ہوں تجھے زندگی کے لیے مانگتا ہوں تجھے زندگی کے لیے زندگی چاہیے بندگی کے لیے زندگی چاہیے بندگی کے لیے زندگی چاہیے بندگی کے لیے ہوں دیا میرے ساقی نے ساغر میرا بھر دیا میرے ساقی نے ساغر میرا میں نے مانگا تھا بس چاشنی کے مانگا بس ماشاء اللہ دیا میرے ساقی نے ساغر میرا میں نے مانگا تھا بس چاشنی کے <laughs> میں نے مانگا تھا بس چاشنی کے لیے ملازہ ہو شیر بدنگاہی آپ اس شیر کا مطلب آپ حضرت سے زیادہ کون سمجھے گا حضرت کا آواز تو آپ سنتے ہی رہتے ماشاء اللہ بدنگاہی تو ظلمت ہے اندھیر ہے بدنگاہی تو ظلمت ہے اندھیر ہے نی نگاہیں میری روشنی کے ہے نگاہیں میری روشنی کے لیے بد نگاہی تو ظلمت ہے اندھیر ہے نی نگاہیں میری روشنی کے لیے ہے نگاہیں میری روشنی کے لیے بد نگاہی تو ظلمت ہے اندھیر ہے ہے نگاہیں میری روشنی کے لیے ہے نگاہیں میری روشنی کے لیے ایک پیم نعت کا شیر ہے ایک پیم کی ہے زندگی سامنے صلی اللہ علیہ وسلم شیر میں دیکھیے کیسا کوشش کیا ایک پیمبر کی ہے زندگی سامنے ایک پیمبر کی ہے زندگی سامنے اور کیا چاہیے آدمی کے اور کیا چاہیے واہ آدمی کے واہ واہ ایک پیمبر کی ہے زندگی سامنے اور کیا چاہیے آدمی کے لیے اور کیا چاہیے آدمی کے لیے راس ملازہ خاص طور سے راستہ صرف سنت کی ہے پیروی راستہ صرف سنت کی ہے پیروی مبتدی کے لیے منتحی کے لیے مبتدی کے لیے منتحی کے لیے راستہ صرف سنت کی ہے پیروی مبتدی کے لیے منتحی کے لیے مبتدی کے لیے منتحی کے لیے نہ کشیر غار سے حسن کوہ سار پر آ گیا غار ہیرا <laughs> غار سے حسن کو سار پر آ گیا چاند آیا نکل چاندنی کے چاند آیا نکل چاندنی کے لیے غار سے حسن کو سار پر آ گیا چاند آیا نکل چاندنی کے لیے چاند آیا نکل چاندنی کے لیے غار سے حسن کو سار پر آ گیا چاند آیا نکل چاندنی کے لیے چاند آیا نکل چاندنی کے لیے سارے جھگڑے بکھیرے ابھی ختم ہو سارے جھگڑے بکھیرے ابھی ختم ہو کاش سوچیں تو اس زندگی کے لیے کاش سوچیں تو اس زندگی کے لیے میں نے رو رو کے دامن کو تر کر لیا میں نے رو رو کے دامن کو تر کر لیا تھک گیا بتائیے زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا انیس تھک گئے داستہ کہتے کہتے زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا انیس تھک گئے داستہ کہتے کہتے